میں ایک مومن کے جو اوساف بیان کیے گئے ہیں وہ اوساف کی اس شخص میں تلاش کرتے ہیں اگر وہ اوساف پاتے ہیں ان کو اطمینان ہو جاتا ہے اور وہ اس کی طرف کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہیں ان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن جب وہ اوساف ان میں نہیں پائے جاتے اس کی طبیعت میں ایک حرکت ایک بیداری ایک تحفظ ایک چونک جب نہیں پائی جاتی تو سامنے والا ایک غلط نظریہ ایسے شخص کے بارے میں قائم کرتا ہے وہ خود تو متاثر نہیں ہوتا اور اس کے دماغ میں ایک غلط اور ایک غلط قسم کی تصویر بیٹھ جاتی عام طور پر قرآن کریم میں تقوا کا تذکرہ ہے اور تقوا کی بہت سی تعریفیں کرنے والوں نے کی ہیں اللہ والوں پر جیسے جیسے حقیقت کھلی ہے اس کو انہوں نے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ تقوا ہے کوئی کہتا ہے یہ تقوا ہے کوئی کہتا ہے یہ تقوا ہے اور آسان بات یہ ہے کہ تقوا کا مطلب ہے خاص قسم کی بیداری والی زندگی متقی اور پرہیزگار سب کو بننا ہے یہ کسی خاص جماعت کو نہیں حکم دیا ہر ایمان والے کو متقی بننے کو کہا ہے اور ہر ایک کے اندر یہ خوبیاں پائی جانی چاہیے یہ بیداری پائی جانی چاہیے اپنی ذات پر کنٹرول پایا جانا چاہیے خواہشات کو قابو میں رکھنا پایا جانا چاہیے نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے محنت کرنا چاہیے ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے تقوا بھی سیکھنے کی چیز ہے ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے یہ جو بیداری ہے ہر وقت آخرت کی بیداری یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ کوئی اچھا درزی بننا چاہتا ہوگا تو اس کو کسی کامیاب درزی کے پاس جانا پڑے گا اور کوئی اچھا باورچی بننا چاہتا ہوگا تو کسی کامیاب کوک کے پاس جانا پڑے گا اور کوئی اچھا عالم بننا چاہتا ہوگا تو اچھے استاد کے پاس جانا پڑے گا اور کسی کو اچھا متقی بننا ہے تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو اور صاحب روح المانی علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صادقین ہی حقیقت میں مستقیم ہیں جن کو قرآن کریم صادقین یعنی سچے کہہ رہا ہے یہی حقیقت میں متقی ہیں یہی پرہیزگار ہیں اور پرہیزگار کا مطلب یہ چونک والی زندگی بیداری والی زندگی گزارتے ہیں غفلت والی زندگی نہیں گزارتے آج اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے مانا نماز میں کوئی دھیان نہیں رہتا تلاوت میں کوئی دھیان نہیں رہتا تسبیح پڑھتے ہیں کوئی دھیان نہیں رہتا اس محنت کا نام ہے جس کے ذریعے سے یہ دھیان نصیب ہو جائے دھیان والی نماز پڑھے گا دھیان والا قرآن پڑھے گا دھیان والا ذکر کرے گا تو کچھ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اٹھا دیں گے اس کے دل کو بیدار کر دیں گے ورنہ بیٹھ کر باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ایک آدمی کو بھوک لگی ہو اور وہ تقریر کرے لمبی بھوک کے اوپر کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے سب بیان کرے لیکن کھانا سامنے پڑا ہے اور لکما اٹھا کے نہیں کھاتا بتاؤ اس کی بھوک کیسے دور ہوگی آج ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ اسلام پر بولنے کو کہو تو کوئی بھی کھڑا ہو کے گھنٹوں بولے گا زندگی میں اسلام دیکھو تو نہ دارت کچھ بھی ملے گا نہیں اسلام عملی زندگی کا متقاضی ہے جتنا کہا جائے اتنا زندگی میں آ جائے جتنا قرآن کریم حکم دے اتنا آ جائے اور ایک بار دے فوراً آ جائے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں یہ درد دل کی بات ہے جو کہہ رہا ہوں نمازوں کی تقریر ہم کتنے برسوں سے سن رہے ہیں لیکن آج تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ سو فیصد نمازی ہو گئے روزانہ سنتے ہوں جتنے بیانات ہم نے سنے ہیں اتنے بیانات سننے کے بعد تو لوگ ولی کامل بن جاتے ہیں لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ وادی تی میں بڑی اسرائیل جو چکر کاٹ کے صبح میں آتے تھے وہیں کھڑے ہیں زندگی میں چینج نہیں آتا کیونکہ ہم نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ سنیں گے چیک کریں گے ہر مقرر کو یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے اس بیان کے بعد جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم تو یہ جائزہ لیتے ہیں کہ مولانا عید کے سمندر میں کہاں کھڑے ہیں ہمارے پاس وہ پیرامیٹر ہے جو دوسروں کو چیک کرتا ہے ہمارے پاس وہ تھرمومیٹر کہاں ہے جو خود ہمیں چیک کرتا ہے ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہر بیان کے بعد جائزہ لیتے کہ یہ بیان پر ہم کہاں کہاں کمزور ہیں جو کہا گیا وہ کتنا ہمارے زندگی میں نہیں ہے اب ہمیں کوشش کرنا ہے کیونکہ ہر بات ہمارے اوپر گجت ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو کیوں بھیجا اس بنا پر بھیجا اللہ تعالیٰ نے تاکہ بندے اللہ کے حضور میں یوں نہ کہیں کہ اللہ نہ آپ نے کوئی سمجھانے والا بھیجا نہ آپ نے کوئی کتاب بھیجی تو ہم عمل کرتے تو کس طرح کرتے اللہ نے فرمایا انبیاء کا بھی ایک ڈھیر دیا ہے کتابوں میں احکام کا بھی ایک ڈھیر دیا ہے اب دیکھنا ہے تمہاری زندگی پوری اترتی ہے کہ نہیں ہم نے تو اپنی حجت تمام کر دی اب تمہیں سچے بندے بن کر دکھانا ہے نہیں تو پھر پکڑ ہے ہماری اللہ کے یہاں پکڑ پھر طے ہے اللہ ابھی بھی پکڑ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی بہت لمبی مہلت جو ہے وہ مجرمین کو دیتے ہیں بہت لمبی مہلت دیتے ہیں اتنی لمبی مہلت کہ حق والا سوچنے لگتا ہے کہ یہ حق پر ہے کہ میں ہوں اس بنا پر کہ یہ باطل پر ہے اور اتنی لمبی مہلت ملی ہے بلکہ وہ باطل والا حق والے کو بار بار کہتا ہے کہ تم سچے تھے تو تمہارے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی اس حد تک اللہ آزماتے ہیں کہ میرے بندے آزمائش کے اس دور سے گزرے اور اس لیول تک پہنچ جائیں تو اس کے بعد ان کا ایمان کیا کہتا ہے ایمان تو وہ ہو کہ آزمائشیں اور انتہائی درجے کے سخت حالات کے بعد اسے ٹٹولا جائے تو اندر سے لا الہ الا اللہ نکل آئے اندر سے محمد الرسول اللہ نکل آئے تو سمجھو کہ یہ حالات اسے بنانے کے لیے آئے ہیں حالات کا آنا طے ہے یاد رکھو کہ حالات مانگنا نہیں ہے لیکن ایک انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں ان حالات میں شریعت کی پابندی کرنا اور دین کی اتباع کرنا اس کا نام ہے سچا مومن کہ حالات کچھ بھی آئے لیکن اپنا جو راستہ ہے دین والا اس کو نہیں چھوڑتا یہ ہے سچا ایمان والا اور اس کے سامنے حالات سے دو ہونے والوں کے نمونے بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے عمل نہ کہہ دیا تو جنت کا دروازہ کھل گیا کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور سیدھے جنت میں ہم چلے جائیں گے ہم نے کلمہ پڑا ہے اللہ تعالیٰ جنت ضرور دیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ دیں گے لیکن اللہ نے شرطیں بھی لگائی ہیں کہ جہاں تم ایمان اور کلمہ لے کے آؤ گے تو پھر میں تمہارے اس دعوے کو آزماؤں گا اور آزمائش کے بعد پورے اترو گے تو انعام دوں گا جنت کی شکل میں دنیا اور آخرت میں میری رضا کا پرچم تمہیں میں مل جائے گا پروانہ مل جائے گا اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اس دنیا میں جھوٹے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں بناوٹی لوگ بھی ہیں اس دنیا میں بہروپیے روپیے بھی ہیں اور اس دنیا میں سچے بھی ہیں سچے ہمیشہ کم رہے ہیں کچے بہت رہے ہیں جھوٹوں کی تعداد بہت بڑی رہی ہے لیکن اللہ نے مٹھی بر سچ والوں کو ہمیشہ کامیاب فرمایا ہے لیکن پہلے آزمائشوں سے دو چار بعد میں ہوتی ہے کامیابی سے ہن کرار اب اگر تاریخ اسلام میں چلے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ایک دو واقعات کا مطالعہ کریں اس کا جائزہ لیں ذرا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ وہ جلیل القدر صحابی ہیں اللہ نے عجیب و غریب اتباع اور عجیب و غریب عشق رسول عطا کیا تھا فرماتے تھے سرکار نے دنیا سے جانے کے وقت کہا تھا میرے طرز پر رہنا اگر کل آخرت میں اللہ کے یہاں یہ پوچھ ہوگی کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ذرا بھی اپنے آپ کو چینج نہ کیا ہو ایسا کوئی صحابی کھڑا ہو کہ جس کے حالات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی اور جس روش پر رسول چھوڑ کے گئے تھے اسی روش کے اوپر انہوں نے زندگی گزاری تو ابو ذر غفاری کہتے تھے میں کھڑا ہو کر کہوں گا کہ میں لیکن قبیل بنو غفار جو ہے یہ ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا اور غفاری بہت بڑے ایمان لانے سے پہلے ڈاکو تھے جیسے فضیل ابن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے لیکن قرآن کریم کی ایک مچلتی ہوئی رات کی تڑپ میں ڈوب کر آنے والی تلاوت کی ٹکراؤ میں جو دل سے کھا گئی اللہ نے زندگی بدل ڈالی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا چوری کرنے والا چوری کے لیے جا رہا تھا اور پڑھنے والا پڑھ رہا تھا یعنی کیا وقت نہیں آیا کیا وقت نہیں آیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی خشیت سے بھر جائیں ڈر جائیں ان کے اوپر بیداری آ جائے ان کے اوپر تیقس کا غلبہ ہو جائے انہیں یہ خیال آئے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے کیا جواب دیں گے تو ڈاکو تھے ڈکیٹی کے لیے نکلے تھے لیکن کان پکڑ کر اتر کر کہا وقت آ گیا ہے میرے رب وقت آ گیا ہے اسی وقت توبہ کرتا ہوں توبہ کی طلب کرنے والوں کو کہیں دل کی گہرائی میں کسک رہی ہوگی اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے اللہ کب راستے کھول دیتے ہیں لیکن کوئی آنسو بہانے والا آ جائے کوئی رونے والا آ جائے اور رات کے اندھیروں میں ذرا رولے کوئی نہ دیکھے اور اس کو آنسوؤں کا دینے والا دیکھ لے اور اس کو آنکھوں کا دینے والا دیکھ لے اور جو اندھیروں میں دیکھتا ہے وہ دیکھ لے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اس کے آنسو کام آ جائیں گے ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں پہلے انسانوں پر بادشاہت تھی پھر اللہ نے دلوں کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی پہلے ڈنڈے سے کرتے تھے بادشاہت بعد میں اللہ اللہ سے کرتے تھے بادشاہت پہلے مسحریوں پر بیٹھتے تھے اور انسانوں کو کنٹرول کرتے تھے بعد میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھتے تھے اور پورے عالم کو کنٹرول کرتے تھے پہلے ڈنڈے کی بنیاد پر منواتے تھے اب اللہ اللہ کی بنیاد پر منواتے ہیں پہلے زبردستی منواتے تھے اب اللہ منواتے ہیں اللہ کے بندوں کے تو اللہ ہو جاتے ہیں تو ان کا تو کام ہی ہو جاتا ہے ان کو کسی اور کی پرواہ کہاں ہے اور ان کو کسی اور کی ضرورت کہاں ہے جو اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دے پھر اللہ تعالیٰ تھوڑے میں برکت دیتے ہیں اس کی عبادت میں برکت دیتے ہیں اس کے دل کی دنیا کو بلٹ دیتے ہیں اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں اس کو فخر فاقہ میں سکون دیتے ہیں اس کو کم پیسوں میں اطمینان دیتے ہیں اس کو جھونپڑوں میں محل کا مزہ آنے لگتا ہے ایک شاعر صاحب کہتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے بھی بات تو آتی ہے لیکن مثال کے طور پر یوں کہا کہ بھائی شادی میں خرچ نہیں کرو سادہ رکھو مت یوں کرو مت اسراف کرو مت پیسہ خرچ کرو پڑھاؤ بچوں پر تعلیم کے اوپر خرچ کرو انہیں ایجوکیشن دو انہیں دینی تعلیم دو کہتے مولانا بات سمجھ میں آتی ہے مگر یہ مگر سب کو آ کے کھا جاتا ہے اور اگر اور مگر کے بیچ میں بیچارہ زندگی گزارتا ہے اب شاعر کیا کہتا ہے اب اللہ والا شاعر ہو تو ایسی بات کر سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر گئے مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر گئے پھر اس کی زبان پر نہ اگر نہ مگر گئے یوں کہا کہ یہ کرنا ہے تو پھر نہ اگر کرتے تھے نہ مگر کرتے تھے بس ٹوٹ پڑتے تھے جان قربان کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتے تھے فرماتے تھے جب سرکار نے فرمایا جان بچا کے کیا کرنے سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے مد نظر تو دیے جانا نہ چاہیے بس اس نظر سے دیکھ کے کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے یہ تو کیا ہے اپنی خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے انسان کی سب خواہشیں پوری نہیں ہوتی بہت سی خواہشیں بچ جاتی ہے اور اس پر ڈالنے والے مٹی ڈال دیتے ہیں یہ قبریں جو ہے نا وہ ہماری خواہشات کا ڈھیر ہے یہ زمین میں لیٹے ہوئے مردے کی خواہشات کا ڈھیر بنا اس کا نام آپ نے قبر رکھا ہے اس لیے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے آرزویں خون گو یا حسرتیں پامال اب تو اس دل کو تیرے پابی بنانا ہے مجھے آرزو کا خون کرنا پڑتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اور بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے ہر خواہش پوری نہیں ہو جاتی انسان کی باقی رہ جاتی ہے خواہشیں اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان انسانی تو وہ کیا کہتا ہے میں کر تو سکتا ہوں مگر مگر پہ آ کے بات رک جاتی پھر وہاں سے آگے نہیں بڑھتی ابراہیم ابن اظہم رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے ولی بنانا ہے بعض لوگ جد و جہد محنتیں قربانیاں رات کی بیداریاں رونا دھونا نوافل کی کثرت گناہوں سے اجتناب اور اللہ ان کو اپنی ولایت دیتے ہیں اپنے مخصوص بندوں میں داخل کرنا لیکن بعض وہ ہوتے ہیں کہ اللہ بندوں میں سے ان کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ چلو تم پڑے ہو بادشاہت میں دنیا میں تم پر میری نگاہ رحمت ہو گئی ہے اب تمہیں یہ رحمت کی نظر اٹھائے گی اور دیکھو کہاں سے کہاں تک پہنچائے گی دل کو ہنس رہے تھے اب تمہیں رات کو رونے والا بنا دوں پہلے بہترین کھانے کھائے جا رہے تھے اب تمہیں سوکھی روٹی پر راضی کر لوں گا پہلے ٹھنڈے پانی پی رہے تھے اب چند گھونٹ کے اوپر تمہیں راضی کر لوں گا اب تمہیں رات کو آنسو بہانے میں مزہ آنے لگے گا اور اللہ کے راستے میں ضرورت پڑی تو انگلی کاٹ کر خون دینا اچھا لگے گا اور تم یوں کہو گے کہ کرم ہے تیرا اے اللہ کہ مجھے ایسی آنکھیں نصیب ہوئی کہ دو آنسو اس سے نکل سکے اس لیے کہ آنسو بہانے والی وہ آنکھیں جو اللہ کی یاد میں ذرا سا رو لیں اللہ کو یہ آنسو پسند ہے یہ آنکھیں پسند ہیں اور وہ جسم پسند ہیں کہ ضرورت پڑے تو خون نکال کر پیش کر دے دین کے لیے اور کا خون کر ڈالیں اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بھی پسند ہیں اور پھر اللہ کتنا نوازتے ہیں اس پر فرمایا جب بچہ روتا ہے نا تو ماں کی ممتا جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے اور دودھ مل جاتا ہے اسے فرمایا بندہ جب مسلح پر رات کے اندھیرے میں اللہ کے خوف سے رونا شروع کرتا ہے اللہ میں گناہ گار ہوں میں خطا کار ہوں بہت جرائم ہے میرے بہت بڑا مجرم ہوں میں مجھے معاف فرما دے تو اللہ کی رحمت بھی عرش پر جوش میں آ جاتی ہے کہ جب بندہ مجھے مغفرت کرنے والا مانتا ہے تو مغفرت کرنے میں مجھے حرج کیا ہے اور میرے خزانے میں کمی کیا ہے مولانا روم نے ایک عجیب بات لکھی فرماتے ہیں کہ آسمان یعنی بادل بادل جب با بارش برساتا ہے اور بادل سے پانی کے قدرے سوکھی زمین پر جب گرتے ہیں تو یہ زمین لہلانے لگتی ہے تین دن کے اندر ہری چادر آ جاتی ہے اللہ زمین کو بادلوں کے رونے سے آباد کر دیتے ہیں فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے خوف اور یاد سے رونا شروع کرتا ہے اللہ اس کے دل کی کھیتی کو ہری کر دیتے ہیں اور مغفرت جوش میں آ کر اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور آگے ایک واقعہ لکھا ہے ایک شعر کے اندر تانگریت ڈوا پروش بہر بخشائش نمی بجوش یہ مولانا روم ہے بھائی کتنوں کو تو بیچاروں کو پسند ہی نہیں مولانا یہ روم روم آپ کر رہے تھے کون سی روم کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا یہ مولانا روم کی بات کر رہا تھا یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں کیا فرماتے ہیں مولوی ہر گزنا شد مولا روتا غلام شم سے تب ری نشد انہوں نے مصنوی لکھی ہے کئی دفاتر لکھے مصنوی کے تو اشعار ایسے لکھتے چلے جاتے تھے جیسے ہم لوگ دکانوں کا حساب کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور قلم رکتی نہیں اور حساب لاکھوں کا ہوتا چلا جاتا ہے لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں مولانا دو رکعت نماز پڑھتا ہوں لیکن گھبراہٹ بہت ہوتی ہے میں نے کہا دس لاکھ روپیہ تیرے سامنے ڈال دیے جائے گننے کے اندر کوئی بھی گھبراہٹ تجھے ہوگی اس میں گھبراہٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ تو جان لگا رکھی ہے اور نماز کے اندر دل لگایا نہیں اگر نماز میں دل لگایا ہوتا تو پھر نماز کے اندر مزہ آ جاتا صحابہ کو رات چھوٹی پڑتی تھی اور ہم کہتے ہیں کہ غریبوں نے روزے رکھے تو دل لمبے ہو گئے ہمارا الٹا حصہ چار رکعت تراوی پڑھ کے پہلے خود کی گھڑی دیکھتا ہے پھر ممبر کے سامنے والی دیکھتا ہے پھر الفلا والی دیکھتا ہے پھر حیال الفلا والی دیکھتا ہے سروے ہر جگہ کا جیسے پوری دنیا کی گھڑیاں ٹھیک کرنے کا اس کو ایجنٹ بنایا اس تک کیوں بھائی دیکھ رہا ہے گھڑی یہاں تک کہ پڑوس والے کو بھی پوچھتا ہے کہ تاری کے اندر کتنا آئے گا اس نے کہا میری گھڑی میں آسٹریلیا کا ٹائم تھوڑا ہے یہاں کا ٹائم جس سے تیری گھڑی میں بجے میری گھڑی میں بھی بجے اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے اتنا بے قرار اور اتنا بے چین کیوں ہوتا ہے فرماتے ہیں مصنوعی میں مولانا لکھتے چلے جاتے ہیں اشعار لکھنا کتنا مشکل کام ہے حضرت مفتی صاحب لیکن وہ اشعار جو ہیں راتوں کو سو سو دو سو دو سو اشعار لکھے جا رہے ہیں صفوں کے صفے اشعار اوپر سے آ رہا ہے لکھتے جا رہے ہیں کیا ہے مصنوی مصنوی ذرا مولانا کی زبان میں سنیے کیا ہے مولوی مانوی مانوی قرآن فارسی زبان کے اندر جیسے اللہ نے قرآن اتار دیا ارے وہ قرآن کریم کے مضامین اللہ تعالیٰ فارسی میں وہاں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور فائدوں کے لیے اور بعد میں پورے عالم میں پھیلی مصنوعی آج بھی اللہ والوں کے یہاں مصنوعی کے سبق پڑھائے جاتے ہیں دل کی دنیا بدلنے میں بڑے کام آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تک حلوہ فروش جو لڑکا تھا وہ رویا نہیں وہاں تک اللہ کی رحمت جوش میں آئی نہیں ارے یہ واقعہ کیا ہے ذرا وہ بھی تو سمجھائیے کہتے ہیں کہ اللہ والے نے قرضوں پہ قرضے کر رکھے تھے کہے کہ قرضے کیے اللہ والے نے ان کو کیا ضرورت ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا تم کو تو کچھ ضرورت نہیں ہوتی ہوگی میں نے کہا ہمارا تو عیسا علیہ السلام والا معاہدہ ابھی جاری ہے نا ہم کو کہے گی ضرورت ہوگی تم نے بھی بازار پڑھے کیا لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانوں میں ہی اب جو ہے مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے قرضے پہ قرضے کر لیے قرضے کیوں کرتے تھے اللہ کے بندوں کے لیے کرتے تھے سرکار کے پاس خزانے میں جب تک ہوتا غریبوں کو دیتے تھے جب نہ ہوتا تو لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا قانون کی بات حضرت قرضہ لے کر کہے کو ٹینشن ان لوگوں کے لیے آپ کہے کے لیے اجاگر کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے یہ تو لے کے چلے جائیں گے آپ کے اوپر کتنا بوجھ ہو جائے گا اور آپ چکے پیسے جب تک چکیں گے نہیں اور چکائے نہیں جائیں گے جب تک آپ بے قرار رہیں گے دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ لے کے بے فکر ہو گئے کہ کس کے دیے تیرے لے گئے تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں اور کچھ بھی کان کے اوپر بھی نہیں رہے اور مانگنے جاتے ہیں تو صاحب کہہ دیتے کہ کھا کے مر نہیں گئے ہمارا جنازہ نہیں اٹھا گڑی گڑی مانگا کیا کرتا ہے نمکین جواب جبکہ ایمان والوں کو حکم کیا دے رہے ہیں اللہ اندولا جو بھی پرومس کیا ہے اس کو پورا کرنا یہ ایمان والے کی شان ہے وہ پرومس تو بریک نہیں کرتا اچھا آپ نہیں دے سکے حالات آ گئے آپ قرضہ نہیں دے سکے تو کیا کریں گے فرماتے ہیں معاملات کی دنیا کو صاف رکھو جس دن کا وعدہ کیا ہے اس دن آپ خود پہنچ جاؤ اور جا کر کے اس کو اطمینان دلا دو کہ آج نہیں دے سکا ہوں لیکن انشاءاللہ شاء ساتھ پانی میں دھوئے لیں تیرے پیسے دے دو ایک تو یہ تکلیف بھی یہ بھی ہے کہ لینے والے کو یاد رہتا ہے جس کو رقم لینی ہے اس کو یاد رہتا ہے جس کو دیے ہیں اس کا دماغ بعد میں کمزور ہو جاتا ہے حافظہ کمزور یاد دلانا پڑتا ہے کہ وہ ایک رقم آپ کو میں نے دی تھی ہاں ان کے وہ آج کل ذرا ایسا ہو گیا ہے میرا دماغ یاد نہیں رہتا میرے کہ ماشاء اللہ لینے کے تھے تو آپ کو بہت یاد ہے ابھی دینے کا ہے تو حافظہ بھی کمزور دماغ کمزور دل کمزور جیب کمزور سب کمزوری ابھی شروع ہوئی یاد رکھو اللہ کی یہاں پکڑ ہے اس پر تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو معاملات کی دنیا کو صاف رکھو معاملات اصل دین ہے اس کو صاف رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا پہاڑ اگر سونے کا بنا دیا جائے تو تین دن کے اندر دیکھا ہے نا احد کا پہاڑ جو مدینے گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا یہ یکتا منفرد پہاڑ اس لیے اہد کا پہاڑ کہا فرماتے ہیں تین دن میں اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالوں گا لیکن اگر کسی کا قرضہ چکانا ہے اور وہ موجود نہیں ہے تو وہ قرضے کا پیسہ روک کے رکھوں گا حالانکہ نبی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں سونے یا چاندی کا کوئی ٹکڑا رات گزرنے سے پہلے ختم نہ ہو جائے سرکار لمبے لمبے ڈگ اور پیر بھرتے ہوئے نماز کے بعد اثر کی گھر پر تشریف لے گئے ہیں لوگوں میں چرچا ہوا ایک دم کیوں گئے آ کر فرمایا چند سکے گھر میں پڑے ہوئے تھے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اور یہ سکے ایک گھر کے اندر غروب آفتاب سے پہلے رہے اس لیے میں نے چاہا کہ گھر میں کہہ دوں جلدی اس کو خرچ کر ڈالو میں آؤں تو یہ نہیں ہونا چاہیے مزاج بھی الگ ہے تو سرکار اتنا بھی رکھنا نہیں چاہتے ہیں پیسہ لیکن قرضہ ایسی چیز ہے کہ پہلے سرکار جو قرضے کر کے فکر نہ کرے اور مر جائے اس کی سلاد جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے سلو اللہ صاحب حکم تم پڑھو آج ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر اعتماد اور بھروسہ نہیں رہا بھروسہ نہیں معلوم نہیں اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے معاملات سے پہچانا جاتا ہے انسان نماز تو سب پڑھ رہے ہیں یہ تو فریضہ ہے لیکن معاملات سے پہچانا جائے گا سفر کرے گا تو پہچانا جائے گا اخلاق کیسے ہیں سفر سے پتا چلے گا معاملات کیسے ہیں لین دین کرے گا تو پتا چلے گا کوئی ڈیلنگ کرے گا آپ کے ساتھ تو پتہ چلے گا اب قرضوں پہ قرضہ کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول قرضہ نہ لیں لوگوں کو دینے کے لیے آپ کو قرضہ لینے کی کیا ضرورت پسند نہیں کیا سرکار نے جواب خاموش رہے اتنے میں ایک اور صاحب بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول خوب لیجیے قرضہ اللہ آپ کو دیں گے اور آپ بندوں کو دیتے چلے جائیے خوش ہو گئے کہ میرے مزاج کی بات کہی میں قرضہ میرے لیے نہیں لیتا ہوں لوگوں کے لیے لیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ سرکار کے دل پر بوجھ نہ رہے سرکار فکر میں نہ رہے ہمارے نبی کو ذرا بے فکر اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ دیکھیں اور کتنا غم سرکار کو امت کا کم ہے کہ یہ قرضے کے بوجھ کا غم اور بھی لے کے چلیں اس لیے منع فرمایا تھا اور قرضہ بہت لے لیا جب بھی کوئی مہمان آئے تو ان کو کہا آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیے اور باورچی سے کھانا منگوا لیا پھر کھانا بنا پھر کھانا بنا پیسے پورے ہو گئے اوپر قرضے پہ قرضہ قرضے پہ قرضہ کبھی اس سے لیا کبھی اس سے لیا کبھی اس سے لیا ایک آدمی کے پاس جو ہے لیتے ہیں تو وہ بھی اعتراض کر سکتا ہے تو مختلف لوگوں سے لے لیا انتقال کا وقت بالکل قریب آ گیا اب جب انتقال کا وقت قریب آیا تو بہت جلدی لوگوں کے اندر بات پھیل گئی اور یہ خبر آئی کہ وہ جا رہے ہیں بڑے میاں سب نے یہ کہا کہ بڑے میاں جاتے تو اس کا کچھ نہیں لیکن پیسے اپنے ساتھ جا رہے ہوں تو اس کا کیا فوراً سب لوگ آ گئے جتنے بھی کام کے اندر تھے سب فوراً آ گئے فوراً چلے آئے اور جا کر دیکھا تو بالکل بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اللہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں لوگوں نے کہا انا ہے انا الہ ہے راجیو اپنے دو چیز کے اوپر پڑو پڑے میاں جا رہے ہیں اس پر بھی اور پیسے ڈوب رہے ہیں اس پر اب کیا کیا جائے حضرت وہ ہمارے پیسوں کے بارے میں فرما میں فکر مند ہوں میں جا رہا ہوں لیکن میں فکر مند ہوں اور تمہیں معلوم ہے کہ قرضہ لے کر میں نے اپنا کچھ فائدہ نہیں کیا ہے میں تو اللہ کے بندوں کے لیے قرضے لیتا تھا اور اللہ سے دعا میں بھی لگاؤں آئے گا انتظام ہوگا تمہیں مل جائے گا کہ ہوئے کیا رہے انتظام تھا تمہارا بالکل آخری ٹائم آئی ہے کوئی آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کوئی پرومس فی الحال نہیں کر سکتا لیکن اللہ دیں گے تمہارا قرضہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے چکوا دیں گے اس کا مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو وعدے فرماتے ہیں وہ رائے گان نہیں فرماتے وعدہ کا خلاف ہی نہیں فرماتے اچھی بات سب بیٹھے ہیں بےچارے فرما اللہ اللہ کرو اللہ سے مانگو اللہ دیں گے اللہ دینے والے میرا منہ کیا دیکھتے ہو اس سے کیا فائدہ ہے تم میرا منہ تو کب سے تم دیکھ رہے تھے اگر وہ دیکھنے سے مل جاتا تو ابھی سے مل گیا ہوتا تم دعا کرو اللہ سے مانگو اچھی بات ہے اب چادر اوڑھ کر سوئے ہیں آخری سانسیں چل رہی ہیں اب اللہ والوں کو آخری وقت میں بھی اللہ بیداری دیتا ہے ان کے ہوش حوال آخری وقت میں بھی بالکل صحیح سالم ہوتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کوئی مرید ان کا تلقین کر رہا تھا بہت زور سے مرض الوصال میں اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد الحمد بہت زور زور سے تلقین کر رہا تھا آنکھ کھول کر فرمایا اتنی زور سے قریب المرد کو تلقین مت کر کلمے کی تلقین سکرات والے کو کرو تو اس پر تو بہت شدید حالات ہیں سرکار نے سکرات کی آسانی کی دعا کی ہے اور تو اتنی سختی سے تلقین کر رہا ہے اللہ کے بندے رفت سے کام لے نرمی سے اور آہستہ آہستہ تلقین کر تو ہو سکتا ہے کہ کہنے والا تیرے ساتھ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ساتھ دنیا سے جاتے جاتے اللہ کے بندوں کو دین کی بات سمجھا رہے ہیں سکرات کا عالم ہے اور دین کی بات سمجھا رہے ہیں تو پوری زندگی دین کی کتنی فکر کی ہوگی اور کتنا اللہ کے بندوں کو سمجھایا ہوگا اندازہ لگاؤ اب حضرت تو لیٹے ہوئے ہیں ان کو تلقین کر دی تم اللہ اللہ کرو جنوبی افریقہ میں ایک صاحب ملے تھے مسجد میں ملاقات تھی میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کہا میں اللہ اللہ کرنے آیا ہوں میں نے کہا تو انڈیا میں بھی اچھا کر سکتے تھے آپ خالی ہندش کام کے لیے اگر آئے ہیں آپ تو وہ تو وہاں بھی کر سکتے تھے اور آگے کیا مقصد ہے وہ بھی بیان کیجیے اگر یہی مقصد ہے تو اچھا مقصد ہے اس کے لیے اتنا لمبا سفر طے فرمانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے لیے تو ہمارا موسم اور بھی سازگار ہے ہمارا ملک اور بھی اچھا ہے خیر تھوڑی دیر کے بعد ایک حلوہ بیچنے والا ہے بھائی حلوا لے لو حلوہ لے لو حضرت نے ایک دم جو ہے چادر ہٹائی اور کہا بھائی وہ حلوے والے کو بلا دیا چھوٹا ایک بچہ تھا سر پہ خانچا تھا حلوہ بیچ رہا تھا حضرت نے کہا بھائی کتنے میں دیا حلوا نے کچھ بتایا کہ اتنے کا ایک پیکٹ ہے اتنے کا ایک ٹکڑا ہے کئی بےچارے کب سے سب بھوکے بیٹھے کھلاؤ سب کو حلوا دے دو سب نے ہاتھ پھیلا پھیلا کے حلوا لے لیا اور کھا لیا اب وہ بچے نے کہا حضرت نے پوچھا کتنے روپے ہوئے تو اس نے کچھ روپے بتائے کہ اتنے روپے ہو گئے کہ حضرت پیسے دے دیجئے تو کہا پیسے لینے کے لیے تو یہ سب لین میں بیٹھے ہیں تو بھی لین میں بیٹھ جائے اور میرا اللہ آپ کو لین میں بٹھانا تھا تو پہلے بولنا تھا نا گائے کے لیے لیا تم نے پہلے بتا دے کہ لین میں بیٹھنا پڑے گا تو میں نہیں دیتا تھا تم کو حلوا دینے کے لیے بہت بہت لوگ ہیں میرا تو فیوریٹ ہے کوئی بھی لے لیتا مٹھائی آپ نے ایسا کیوں کیا میری ماں کو میں جواب کیا دوں گا ہمارا تو گھر اور گزرا نہیں ہے حلوے سے جو کمائی ہوتی ہے شام کے کنارے پر روٹی اسی سے بنتی ہے اب میری ماں کو میں جواب کیا دوں گا وہ تو مجھے مارے گی کہ حلوہ کا خانچہ ختم کر گیا پیسہ ایک بھی نہیں فرمایا بیٹا میں نے دینے کو نہ نہیں کہا میں نے بیٹھنے کو کہا ہے تیرے کو میں نے یوں نہیں کہا کہ تیرے کو نہیں دوں گا میں نے تو دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن لین میں ملے گا تیرے کو اب وہ بچہ یہ سب فلسفہ کیا سمجھ سکتا ہے اس لیے اس نے رونا شروع کر دیا اب وہ روتا جا رہا ہے حضرت نے چادر تان لی ہے کچھ جواب نہیں دیتے وہ رونا اس کا جاری ہے سلسلہ رونے کا جاری ہے یہاں تک کہ اس کی ہچیاں بن گئی سامنے سے ایک آدمی حسین صورت آتا ہوا نظر آیا سر کے اوپر خانچہ ہے لا کر کے حضرت کے سامنے رکھ دیا السلام علیکم حضرت یہ بھیجا ہے کسی اللہ کے بندے نے انتظام اللہ کی طرف سے ہوا ہے آپ کے لیے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ سونے کے سکے پیش کروں خانچہ بھر کے سونے کے سکے لے آیا حضرت نے چادر ہٹائی اور سب کے جتنے جتنے قرضے تھے بھائی لیتے جاؤ مجھے نہیں معلوم کیا ہے اندر اپنا اپنا حساب لے لو سب نے لے لیا اپنے پیسے وہ بچے کو بھی پیسے مل گئے اب جتنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت ایک بات سمجھاتی سمجھاؤں گا ایک بات ایک بات ذرا سمجھا دیجیے ابھی تک ہم لوگ مانگ رہے تھے نہیں ملا بچہ آیا رونا شروع کیا حلوہ تقسیم ہونے کے بعد اچانک یہ خانچہ غیب سے آیا سب کے قرضے خیال بھی نہیں تھا یقین بھی نہیں آتا تھا کہ پورے ہو جائیں گے اللہ والے نے کہا تجھے یقین نہیں مجھے تو میرے پروردگار پہ یقین تھا تیرا ڈاوا ڈول یقین میرا مضبوط یقین اللہ نے اس یقین کی بنیاد پر کام کر دیا میں نے اللہ کے دربار میں تعلق جوڑ رکھا تھا چادر اوڑھ کر میں لگاتار مانگ رہا تھا اللہ تیرے بندوں کا قرضہ پورا ہو جائے میرے سر پر قرضہ رہے اور میں دنیا سے ایسا قرض دار جاؤں یہ میری نمازیں لے لیں گے میرے روزے لے لیں گے تو میرے پاس رہ کیا جائے گا اللہ دنیا میں چکوا دے ان کا قرضہ اللہ نے فرمایا ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے ان کے قرضے چکانے کے لیے اصل میں تیرے یہاں رونے والوں کی کمی ہے کوئی رونے والا لیا وہ روئے گا اور میں تجھے دوں گا میں ڈھونڈتا تھا کہ تم تو سنگ دل ہو روتے نہیں میں رونے والا لاؤں کہاں سے وہ بچہ آیا بچہ ہوتا ہے معصوم وہ رویا بھی معصومیت کے ساتھ حق تالا شان نے تمہارا قرضہ اس کے رونے پر پورا کر دیا ہے دینے والی ذات اللہ کی لیکن کوئی سچے دل سے مانگے تو اللہ دیتے ہیں لگائیں داو دادا اور حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ دس من گلاب کی سیش کے اوپر راتوں کو سوتے تھے ایک ملازمہ کو کہا جاؤ میرا بستر ایک دم ٹھیک کر کے آؤ مجھے سونے کا تقاضا ہے آپ بھی بہت تھکے ہیں میں لمبی بات نہیں کروں گا آپ کا تقاضا بڑے اس سے پہلے بات ان شاء اللہ ختم کر دیں گے وہ ملازمہ گئی وہاں دس من گلاب لگے ہوئے تھے اس نے برابر سجا دیے اور اس کے اوپر بلینکٹ اس کے اوپر چادر وغیرہ برابر ڈال دی پھر اس کے دماغ میں خیال آیا اتنے پھولوں کے اوپر بادشاہ سوتے ہیں کیسی نیند آتی ہوگی کیا خوشبو کی لپیٹیں آتی ہوگی ذرا دو منٹ ٹرائی کر لینا چاہیے سو لیں ذرا بادشاہ کو ویسے کیا پتا چلے گا بعد میں ٹھیک کر لیں گے چادر لیٹ گئی جیسے ہی بیچاری تھکی ہاری تھی دن بھر کی جیسے ہی لیٹی آنکھ لگ گئی اور جیسے ہی آنکھ لگ گئی تو پھر تو پتا چلتا نہیں ایک آدمی نے اپنی بیوی کے وفادار ہونے کا واقعہ بیان کیا تھا کہ میری اتنی بیوی وفادار ہے میں بیمار ہوتا ہوں تو چوبیس گھنٹے میرے پاس بیٹھتی ہے مجھے دوائیں پلاتی ہے اور رات کو میں نیند میں آ گیا ہوں بالکل سو گیا ہوں تو اٹھا کر مجھے نیند کی گولی دے دی اب سو گئی بیچاری اب بادشاہ کو فکر ہوئی کہ وہ باندھی گئی کہاں وہ ملازمہ گئی کہاں چھڑی لے کر آئے دیکھا تو تو لمبی ہو کے سوئی ہے دو چھڑی لگائی اسی وقت شرم نہیں آتی میرے بستر پر ایسی نہ فرمانی تجھے بھیجا تھا بستر ٹھیک کرنے کے لیے اور تو خود اس کے اوپر سو گئی ایک دم رو پڑی حضرت مجھے معاف کر دیجئے میری غلطی ہو گئی مجھ سے نافرمانی ہو گئی مجھے معاف کر دیجئے مجھے سزا بھی دے دیجیے لیکن مجھے معاف کر دیجیے آپ سزا بھی آپ نے دو تین چھڑیاں لگا دی معاف فرما دیجیے پھر ایک دم سے مسکرانے لگی ہنسنے لگی بادشاہ نے پوچھا ہنسی کیوں ہے کہ ایک بات یاد آ گئی آپ نے چھڑی لگائی مجھے ایک بات یاد آ گئی وہ کیا اب دیکھو اللہ کس بندے سے کام لیتے ہیں اور بیڑا کس کا پار کرتے ہیں کس کی غفلت دور کرنا ہے بادشاہ کی دنیا کی ادھیڑ بن سے نکالنا ہے ولایت کی پرواز پر روانہ کرنا ہے اونچا مقام اولیاء کرام میں دینا ہے اور زبان سے ادا کروایا جاتا ہے باندی کے جملہ انقلاب آتا ہے ابراہیم ابن اعظم کی زندگی میں کس بات پر ہنسی آئی تجھے اس نے جواب دیا کہ کہ بات پر آئی میں مشکل سے پانچ دس منٹ سوئی دو چھڑیاں مجھے آپ نے لگا دی تو جو غفلتوں کی نیند برسوں سے اور گھنٹوں کے گھنٹوں اس بستر پر سوتا ہے معلوم ہی اللہ کے یہاں اسے کتنی مار پڑے چیخ پڑے ابراہیم ابن ادب رحمت اللہ علیہ کی چیخیں نکل گئی بھئی اللہ والوں کو اللہ یوں اپنی طرف لے لیتے ہیں وہ جملہ دل کی زندگی میں انقلاب پیدا کر گیا اور ایسا انقلاب چھڑی پھینک دی باندھی کو آزاد کر دیا کہ تو نے آج دنیا کی غلامی سے آزادی کا سبق مجھے پڑا دیا ہے میں جاتا ہوں سیدھا محل میں پوری رات گھٹنوں پر سر رکھ کر روئے ہیں ہارون رشید بڑے نیک دل بادشاہ ہندوستان سے تین گنا بڑی سلطنت کے مالک تھے روزانہ فرائض اور سنتوں کے علاوہ سو رکعت نفل پڑھتے تھے ایک سال حج میں جاتے تھے ایک سال اللہ کے دین کی محنت میں جاتے تھے ان کا ایک لڑکا تھا بالکل دیوانہ اللہ والوں کے پاس رہتا تھا اس کا لباس سیدھا سادہ ہوتا تھا بہت ٹیپ ٹاپ کرو فر کچھ بھی نہیں سادہ بالکل لباس ایک دن بادشاہ کے دربار میں آیا ہارون رشید نے کہا امین اور مامون دونوں کتنے ٹیپ ٹاپ میں رہتے ہیں ہمارے شاہی دربار کی شان کے ساتھ رہتے ہیں بیٹا تو نے ایسا کیسا لباس پہنا ہے لگتا ہے تو بالکل فقیر ہے ابا میں تو فقیروں میں بیٹھتا ہوں اللہ والوں میں بیٹھتا ہوں انہوں نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ یہ ظاہری ٹیپ ضرورت کے مطابق صاف ستھرا لباس گندگی اسلام نہیں سکھاتا صاف ستھرا کلینلی نیس جو ہے وہ سکھاتا ہے لیکن ایک فرق سمجھنا صفائی انگریزوں کے یہاں بھی ہے لیکن تہارت ہمارے یہاں ہے ان کے پاس صفائی ہوگی ہمارے پاس تہارت ہے ان کے پاس کاروباری صفائی ہے ہمارے پاس سنتوں والی تہارت ہے یہاں تہارت پہ اللہ نے اجر دینے کا وعدہ فرمایا وضو کے اعضا کے دھونے پر ہر انگ کے دھونے پر گناہوں کے دھلنے کا وعدہ فرمایا اور نماز سے پہلے گناہوں سے دھل گیا اور جب نماز پڑھ کے نکلے گا تو اللہ مغفرت کے پروانے نہیں عطا کریں گے تو کیا کریں گے اللہ کرے گا ایسی نمازیں ہو جائیں گے نمازی ایسا ہونا چاہیے اقبال نے عجیب بات کہی مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا اللہ تعالی ہدایت والی زندگی آتا فرمائے میری تو بات کا عنوان ہی آج یہ ہے کہ ہم بڑی غفلتوں کے ساتھ ہم کو سامان آج اتنا غفلتوں کا دیا ہے دنیا میں یہود اور عیسائی اس محنت پر لگے ہوئے ہیں کہ مسلمان جوان اور یہ امت اگر کام پر لگ گئی تو پوری دنیا کا بیڑا غرق کر کے خود حکمرانی کرے گی لیکن ان کو کام میں مت لگنے دو ان کو دین کی طرف مت آنے دو ان کو مسجدوں کی طرف مت آنے دو ان کو مدرسوں کی طرف مت آنے دو ان کو علماء کی طرف مت آنے دو ان کو شریعت کی طرف مت آنے دو ان کو سنتوں کی طرف مت آنے دو ان کو قرآن کی طرف مت آنے دو جس دن یہ آ جائیں گے تو اس وقت انہیں کا پرچم ہوگا اور ہم ہماری کرسیاں ختم ہو جائیں گی اس لیے کہیں ہم کو سیل فون میں لگایا کہیں ہیل فون میں لگایا کہیں ٹیلی ویژن تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی اس کے مقابلے میں نہ باپ کی سننے کو تیار ہے بچہ نہ ماں کی سننے کو تیار ہے ارے بیٹا کھانا تیار ہے لیکن اس کا موبائل ختم ہوگا اس کا میسج ختم ہوگا اس کے ٹیکس ختم ہوں گے اس کا فیس بک ختم ہوگا اس کا اسکائپ ختم ہوگا اس کا وائبر ختم ہوگا ارے کیوں فضولیات کے اندر پڑے ہو کام کی چیزوں کو میں نہ نہیں کہتا لیکن اتنا اس میں ڈوب جانا کہ نماز بھی چلی جائے اور تلاوت بھی چلی جائے اور زندگی حیوانوں جیسی ہو جائے کیا فائدہ ہے بتائیے مجھے ارے اس کے مقابلے میں نماز اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے نا تو وہ بیماریاں جو موبائل لے کر آتا ہے وہ تمام بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی فرانس کے ایک ڈاکٹر کی تحقیق ہے فرانس کا ڈاکٹر کہتا ہے اور عجیب بات کہتا ہے کہ جب موبائل آدمی کان سے لگاتا ہے تو اس کے اندر سے الیکٹرانک ویوز نکلتی ہیں کچھ نکلتی ہیں اور وہ شوائیں کان کے راستے سے پوری باڈی کے اندر اور پورے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہے اب یہ اندر جو پیوست ہو گئی اس کو نکالنے کا راستہ کیا ہے یہ کس طرح سے نکلے گی اور اگر اندر رہی تو خطرناک بیماریاں لے کے آئے گی خطرناک بیماریاں لے کے آئے گی میں تو کہا کرتا ہوں کہ آج کل تو سیلولر فون اور موبائل تو اتنے عام ہو گئے کہ فقیر بھی رکھتا ہے وہ مانگ رہا تھا تو اچانک موبائل بج رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں نظر نہیں آتا تو دھیرے سے اس نے پیچھے سے نکالا اور بات شروع کر دی کہ تیرا کون سے ایریے میں دھندا چالو ہے بھیک مانگنے کو بھی اس نے دھندا بدلا تب تو یہ ایریے میں مت آئیے یہاں میں کاروبار کر رہا ہوں کہ ٹھنڈا ہے یہاں مت آ تیرے طرف کیسا کچھ گرم ہو تو میں ادھر آؤں کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا نے بچالی نے کہا بیٹا کچھ مانگ رہا ہے کہاں اما سالن اور روٹی ہو تو دے دینا کہا بیٹا ابھی تو بارہ بھی نہیں بجے تو کھانا تو تیار نہیں ہوا تو کچھ نہیں کہ میرا نمبر لے لو ایس ایم ایس کر دینا آ کے لے جاؤں یہ بیماری اتنی پھیلی اتنی پھیلی کہ اس سے بات ہوئی ابھی انگیجمنٹ کر لیا انگیجمنٹ کے بعد لڑکی والوں نے لڑکے والے کا فون لے لیا لڑکے والوں نے لڑکی کا فون نمبر لے لیا دونوں نے آپس میں بات چیت شروع کر دی تو منگنی ابھی کچی کچی تھی شادی ہونے والی تھی اس سے پہلے ڈیورس ہو گئے مجھے یہ بتائیے یہاں حضرت مفتی صاحب دامت برکات تشریف رکھتے ہیں اگر میں کوئی غلط بات کروں گا تو علماء کی شان یہ ہے کہ فوراً پکڑے گے انگیجمنٹ کے ساتھ کیا کسی لڑکے کی کسی لڑکی کے ساتھ گفتگو جائز ہے علماء لما نے جب تک نکام نہ ہو جائے اور اب سے نکام نہ ہو جائے وہاں تک اس لڑکی کے ساتھ جو لڑکے کی منگیتر بننے والی ہے گفتگو یا زبان کا بنا ہے ان کو کوئی خیال نہیں ہے کوئی احتیاط ہماری زندگی میں ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں یاد رکھو اللہ کے احکام کو توڑ کر آدمی اطمینان نہیں حاصل کر سکتا سرکار کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنے سے سکون کبھی نہیں مل سکتا سکون اللہ نے رکھا ہے تو سرکار کے نقوش قدم میں رکھا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے تو ہم کو اتنا الجھا دیا اتنا الجھا دیا ہم کو آنے ہی نہیں دیتے راہ رات کے اوپر اتنا ایک چیز ختم نہیں کرتے کہ دوسری لا کے رکھتے ہیں نوٹ ٹو ختم نہیں کیا کہ نوٹ تھری لا کے رکھا نوٹ تھری ختم نہیں کیا کہ نوٹ فور لا کے رکھا جس کے جیب میں کوئی نوٹ نہیں ہے وہ نوٹ تھری خریدتا ہے اور نوٹ فور کا انتظار کرتا ہے اور اس کے ساتھ دیکھتا ہے میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ جو کوئی کام نہیں کرتا اس کے پاس دو چیزیں بہت اچھی ہوتی ہے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یہ بیٹھ کے یوں یوں یوں یوں کرنے کا میں تو وہ بڈھے کو بھی بولا میں نے کہا جتنا تو یہ موبائل کے اوپر انگلیاں گھما رہا ہے تو ستر سال کی عمر میں تصویر کے اوپر اتنی انگلیاں نہیں گھمائی ہوئی کہ گھماتا تو تیرا بیڑا پار ہو جاتا تھا لے کے بیٹھا دکھتا نہیں ہے تو بھی اینک پہ اینک چڑھا کے اندر اسکرین میں کیا دیکھا کرتا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا نہ میسج کر دیا میں نے کہا تیرا چھیلا سانس چلے گا وہاں تک یہ میسج تیرا پورا نہیں ہوگا کسی زمانے میں وہ کرکٹ کی بیماری تھی اچھا خاصا دیندار آدمی ہوا ٹیلی ویژن ادھر اذان کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنے جا رہا تھا اور وہ پان والے کی دکان کے اوپر گلے والے کے اوپر وہ میچ چل رہی تھی تو اس کو میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کے بندے اتنی بڑی داڑھی ہے اتنا کرتا ہے سر پہ ٹوپی ہے لوگ کیا سوچیں گے نماز پڑھنے کے لیے نکلا اور یہ کیا طوفان کے اندر اور یہ مصیبت کے اندر مبتلا ہو کے یہاں کھڑا ہے ان کے موسم اوور اور اگر تیری زندگی کی کون سی عمر باقی ہے اگر یہی جان تیری قبض ہو گئی روح قبض ہو گئی اللہ کے دربار میں گئے کہ یہ چھلی دیکھنے کھڑا ہوا تھا تیری دربار میں آنے کا تھا تھا بیچ میں چھلی دیکھنے گیا پڑے گی کہ نہیں مار آ جائے گا کہ نہیں وہاں پرابلم کے اندر وہاں کے پرابلم کی فکر نہیں کرتا اس نے ان کے زیرو بنایا اس کو ٹینشن آ گیا تو نے پوری رات دیکھا تو تیرے کو کیا ملا وہ بتا تیرے کو کیا ملتا ہے وہ تو زیرو بنائے گا تو بھی اس کا تو دو لاکھ کا چیک تیار ہے تو نے اب پوری رات آنکھوں میں کاٹی نہ صبح کی نماز ضائع کر کے بیٹھا تو خبر ہے کیا وہی سے جس کی صبح کی نماز چھوٹ گئی نا اس کا گھر بار لٹ گیا اس کے بال بچے ویران ہو گئے جس مال کے لیے تم دن بھر ٹرکریں کھاتے ہو اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو تم آرام سے پیر لمبے کر کے سوئے ہوئے ہوتے ہو پھر شکایت کرتے ہو کہ ہمیں روزی نہیں ملتی تو روزی نہ ملنے کی وجہ خود ہم نے پیدا کیا ہے سو جاؤں نا جلدی رات کو تو فجر کی نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ ملے گی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو پوچھو کتنی اللہ دیتے ہیں برکتیں امریکہ کے کلچر سینٹر میں جمعہ کی نماز کے اندر لوگ آئے تھے جمعہ کے بعد باہر نکلے تو ایک انگریز جا رہا تھا وہ انگریز نے پوچھا کہ what is this big crowd یہ اتنا بڑا کراؤڈ کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ it was the the collective of Muslim Friday the holy day and they making the prayer وہ لوگ پریئر کر رہے تھے وہ جمعہ کا دن ہے ان کی کلیکٹو پریئر یعنی اجتماعی عبادت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں اور اس کو کتنا معلوم اس نے کہا کہ مسلم ہے ون نماز بفور سن رائزنگ آپ طلوع ہونے سے پہلے ایک نماز پڑھتے ہیں مسلمان I want to ask what is the number of the people in morning سلام فجر کی نماز میں کتنا کراؤڈ ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ hardly two percent of this big crowd یہ جو بڑا مجمع ہے اس کا دو پرسینٹ بھی نہیں ہوتا تو اس نے پوچھا کہ ویر وہ وہ ہوتے ہیں کہا دے دے آر ان دی ریلیکس آرام کر رہے ہوتے ہیں ریلیکس کر رہے ہیں اب سنو ذرا وہ انگریز جو کامنٹ دیتا ہے اس کو ذرا سننا اس نے یوں کہا کہ جس دن مسلمان پنج وقتہ نمازوں میں اور خاص طور سے فجر کی نماز میں پابندی کے ساتھ اتنا بڑا کراؤڈ لے کر آئیں گے اور اتنی بڑی مقدار میں مسجد آئیں گے جتنا کہ جمعہ کے دن اجتماع ہوتا ہے اور بھیڑ ہوتی ہے تو جہاں میں کھڑا ہوں وہاں مسلمانوں کا پرچم گڑ جائے گا اللہ ان کو وہ کامیابی عطا فرمائیں گے تو ہارون رشید نے لڑکے سے کہا سیدھا سادہ ڈریس ہے بیٹا ذرا ٹیپ ٹاپ پہنا کم ہے اپنے کو کمی کیا ہے لیکن ابا اپنے پاس اچھا ہے یہ اس میں نماز میری ہو جاتی ہے تو پاک ہے نا یہ کپڑا میں اس میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتا ہوں میں اس میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہوں اس سے اچھا اور کیا چاہیے ناپاک تھوڑا ہے اس میں داغ تھوڑے لگے ہیں صاف ستھرا ہے میرا لباس لیکن یہ ہے کہ بہت ڈیل ڈول اور بہت ٹیپ ٹاپ کا نہیں اب ابا جان نے بہت تلقین کی کہ بیٹا تیرے کو بادشاہ بننا ہے تیرے کو کسی جگہ کا میں گورنر بناؤں گا کیا بناؤں گا اتنی بڑی تیری شان ہے فرمایا کیا ہے ابا جان اس کی حقیقت کیا ہے یا صاحبی لا تغتر فالعمر والنعیم کل یہ تھا میں نے لیکن وضاحت کل نہیں کی تھی وہ آج کر رہا ہوں لیکن کل ایک اور عنوان سے بات عرض کی تھی آج یہ بتانا ہے مجھے کہ یہ شعر پڑا کیا کہ ہارون رشید کی آنکھوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہو گیا چونک گئے ایک دم بیداری آ گئی میں بات یہی تو عرض کر رہا تھا اللہ کا ڈر جس کو ہوتا ہے اس کو تو ایک بات کہو تو بیداری زندگی میں آ ہے چونک جاتا ہے اپنی خواہشات کو قابو میں کر لیا وہ اما من خاف مقام مربی نل جن الماوان جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا غیرت والا بیٹا اور غیرت والی لڑکی ماں کے سوال سے ڈر جاتی ہے میری ماں اگر مجھے پوچھ لے گی کہاں گئی تھی ایک دم ڈر جاتی ماں میں کہیں نہیں گئی تھی ماں تو نے کام سے بھیجا تھا میں وہیں گئی تھی ڈرتی ہے نہیں ڈرتی اور منہ پھٹ ہوگی اور بے شرم ہوگی تو وہ جواب اسی طرح کا دے گی غیرت والا بیٹا اور اپنے باپ کا وفادار اور فرما بردار بیٹا باپ کی گرج سے ڈرتا ہے کہاں گیا تھا ابا میں کہیں نہیں گیا تھا آپ نے کام بتایا تھا نا وہ کام کے لیے گیا تھا سامنے جواب نہیں دیتا ڈرتا ہے جو فرما بردار بندہ ہوتا ہے اللہ کے دربار میں ڈرتا ہے فرماتے ہیں ایک اللہ والے کا انتقال ہوا قبر کے اندر رکھ دیا گیا اور کسی نے بہت دیر سے خواب میں اندر دیکھا ارے حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا فرمایا اللہ نے مغفرت کے فیصلے فرمائے فرمایا اسٹوری کیا ہوئی ذرا سنائیے تو صحیح آپ کے پاس تو نمازیں بہت آپ کے پاس تو روزے بہت آپ کے پاس تو تلاوت بہت آپ کے پاس تو ذکر بہت آپ کے پاس تو عبادت بہت آپ کے پاس تو سنت بہت آپ کے پاس تو تعات بہت تو آپ کو تو مغفرت میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا فرمایا یہ کچھ کام نہیں آیا بہت نازک مقام ہے یہاں کوئی اپنی عبادتوں کے اوپر گھمنڈ نہیں کر سکتا اچھا تو کیا ہوا کہ جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو گرج دار آواز آئی اے بڈے کیا لے کے آیا ہے اے بوڑھے سال خوردہ کیا لے کے آیا ہے جواب نہیں دیتے بالکل بہت بولتا تھا دنیا میں اب بولتا کیوں نہیں ہے بالکل خاموش ارے جواب دے جواب کیوں نہیں دیتا تیرا جواب کا انتظار ہے ملائکہ کو بہت تڑا تڑی دنیا میں کر رہا تھا بہت دوڑ رہا تھا اب بولنا کیا لے کے آیا ہے اللہ والے نے کہا میں ذرا سوچ رہا ہوں کیا سوچ رہا ہے یہ سوچنے کا ٹائم ہے کہ کہ میں ایک بات سوچ رہا ہوں بول جلدی کیا سوچتا ہے فرشتے نے پوچھا سوچ کیا رہا ہے وہ بتا کہا میں نے دنیا میں یہ تجربہ کیا تھا میں نے دنیا میں جو کتابیں پڑھی جو احوال پڑھے اس میں ایسا پڑھا کہ جب کوئی بادشاہ کے پاس کوئی حاکم کے پاس کوئی رعایا کا فرد جاتا ہے اور جا کر بادشاہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے تو وہ بندے سے بادشاہ پوچھتا ہے اس کی حالت کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی کیا لینے کو آیا ہے میں نے دنیا میں کوئی بادشاہ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا نہ پڑا کہ وہ یوں کہتا ہو اپنی ریا کے فرد سے اور کوئی غریب سے یوں کہتا ہو جو بھیکاری ہو اس سے یوں پوچھ رہا ہو کہ تو کیا لے کے آیا ہے کیونکہ بادشاہ کے پاس خزانے اتنے ہیں یہ مخلوق الحال اور غریب بادشاہ کو دے کیا سکتا ہے تو بادشاہ محسوس کرتا ہے اور یوں کہتا ہے بتا بھائی کیا لینے کے لیے تو آیا ہے جب دنیا کے بادشاہ کا طریقہ فقیروں کے ساتھ یہ سوال کرنے کا ہے تو بادشاہوں کے بادشاہ اور اکمل حاکمین کے دربار میں جب یہ سوال آیا نا کہ کیا لے کے آیا ہے تو میں تو حیران ہو گیا کہ درباروں کا دربار اور بادشاہوں کا بادشاہ اور کچھ فقیر کے پاس لینے کو ہے کیا کہ یوں جا رہا ہے کہ کیا لے کے آیا ہے میں تو امید کر رہا تھا کہ یوں پوچھا جائے گا کیا لینے کو آیا ہے اور میں رو کر کہوں گا تیرے دروازے پر رحمتوں کا بازار لگا ہے میں مغفرت لینے کے لیے آیا ہوں فرماتے ہیں جب رب کائنات کے دربار میں یہ جواب گیا تو رحمت جوش میں آ گئی اور مغفرت کا پروانہ خادر فرما کر کہا اس کے جواب سے خوش ہیں اسے جنت میں جگہ دی زندگی بھر کی محنتوں کا یہ خلاصہ ہے فرمایا بھائی یہ نعمتوں پر کیا اتراتے ہو یہ مال پر کیا اتراتے ہو جتنے دھنوان ہیں جتنے مال والے ہیں یہ تو بتاؤ کہ دنیا میں آئے تھے تو مال لے کے آئے تھے یہ تو بتاؤ کہ دنیا سے جاتے ہوئے مال کے گڈیاں لے کر گئے ہوں بتاؤ ذرا کسی نے ایک اچھی بات کہی آدمی جب دنیا میں آتا ہے نا تو اس کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اس میں جیب نہیں ہوتا اس کو جو کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے اس میں جیب نہیں ہوتا اور جب دنیا سے آدمی جاتا ہے تو اس کو جو کپڑا پہنایا جاتا ہے اس میں بھی جیب نہیں ہوتا ارے جب آیا تھا تو جیب بغیر والے کپڑے میں آیا تھا جب گیا تو جیب بغیر والے کپڑے میں گیا اس کے بیچ میں جیب بھرنے کی اتنی فکروں میں کیوں لگا ہے کہ تو اپنی آخرت کو بھول رہا ہے کیوں غفلت میں ڈوبا ہے کیوں بیداری تیری زندگی میں نہیں آتی اور آگے چل کر ایک اور شعر کہا کیا بیداری آئی ہارون رشید کے بارے میں میرے والد صاحب فرماتے تھے دو گھنٹے گھٹنوں پر سر رکھ کر ہوتا رہا بیٹے تو نے کیا بتا دیا تو نے کیا شہر پڑھ دیا تو نے سب میری خوشیوں کو ہاتھ میں ملا دیا مجھے آخرت یاد دلا دیا جنازت اور جب تم کسی جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل رہے ہو اور کسی جنازے کے پیچھے تم چل رہے ہو تو ذرا یہ غور کرتے رہنا کہ آج یہ کتنا کمزور ہو گیا آج یہ کتنا مجبور ہو گیا لوگوں کو چلنے کے لیے مدد کرنے والا لوگوں کا تعاون کرنے والا بیٹھے ہو اٹھانے والا اٹھے ہو چلانے والا چلے ہوئے کو دوڑانے والا اور بے مایا لوگوں کو اپنے مال سے مدد کرنے والا آج کتنا بے مایا ہو گیا آج کتنا مجبور ہو گیا کتنے لوگ آئے ہیں تو نہیں چل سکتا لیکن تجھے نہیں چھوڑیں گے تیرے گھر میں اٹھا کر لے جائیں گے تجھے منو ٹنوں مٹی کے نیچے دفنا کر چھوڑیں گے تجھے تیری تمام بزرگیاں اور تیرا تمام بڑھاوا تیری تمام سرداریاں آج ہاتھ میں مل جائے گی تیرے پڑوس میں سویا ہوا اور تیرا سردار ہونا دونوں برابر ہو جائیں گے ہاتھ میں ملنے کے بعد بادشاہ اور فقیر سب برابر ہیں فرمایا وَإِذَا عَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَ اللَّهِ کوئی جنازہ اپنے کندھے پر اٹھا کر چلنا تو ذرا اپنے دل دماغ کو ہلا کے دیکھنا ذرا اس کو حرکت دینا ذرا یہ دماغ میں جو غفلت کی چادروں میں لگتا ہوا ہے ذرا ہٹانے کی کوشش کرنا ذرا دل کے گرد غفلتوں کے خلاف کو دور کرنا ذرا اس کو جھنجھوڑنا ذرا اس کو ہلانا ذرا اس میں آخرت کا ایک انجیکشن دینا اور یوں کہنا کہ جیسے یہ نہیں جانا چاہتا تھا اسے جانا جانا پڑا اور ایک دن وہ آئے گا کی لاکھوں محنتوں کے باوجود جان توڑ بیٹھوں گا لوگ اٹھا کر مجھے لے جائیں گے میں بات کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبیل کے چشم و چراغ ہیں بہت بڑے ڈاکو ہیں لیکن جب بیداری آتی ہے جب ایمان آتا ہے حالات کے آنے کے بعد ایمان کیسے بنتا ہے آج اس کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ٹھیک در بجنے والے ہیں تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا اور اس کے بعد دعا کریں گے باقی گفتگو یاد دن صحبت باقی کل کلائن انشاءاللہ ایک اور گفتگو گفتگو بھی ہے آپ کے ساتھ اس اس وقت انشاءاللہ دوبارہ سلسلے کو جاری رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے حکم ہے کہ چند منٹ ذکر اللہ کر لیا جائے تو وہ بھی کرتے ہیں یہ حضرت حاجی اسماعیل صاحب کا حکم رہا ہے کہ ذکر بھی ضرور کیا جائے آج ضرورت ہے ہمارے غافل دلوں کو بیدار کرنے کی اور ذکر اللہ سے دل بیدار ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں ان کی مردنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دل کو بیدار کیجیے اور دل کو ذاکر بنائیے دل کو زندہ کیجیے زبان میں حرکت پیدا کیجیے اللہ کی یاد کے ذریعے سے اب سے تھوڑی دیر تک ایک شعر کے ساتھ انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے پھر دعا کریں گے جب محمد الرسول اللہ کہوں تو اس وقت کے لیے یہ ذکر جو ہے پورا ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ شاء اللہ پاک پڑھ کر دعا کر لیں گے تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ولك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما هو أهل وفعل بنا ما أنت أهل إنك أنت أهل التقوى والمغفرة رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين إليك واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره توفنا مسلمين والهقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامه ولا مختلين اللهم انا نسالك بركه في العمر وراحه في الرزق وصحه في البدن ويسره في المعيشه وزياده في العلم وثبتنا على الايمان وامتنا على الايمان حشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإمام حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن قادنا بسوء اللهم شرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتمن تقصيرنا اللهم حصل مرادنا اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا حيو يا قيوم برحمت بنا صغير اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه طرفه عين فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى عورت وذنب وخطيئه اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما و تعظیم سے درگزر فرما اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں اللہ بہت بڑے پاپی ہیں بہت بڑے خطا ہیں بہت بڑے گناہ ہیں اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اللہ بہت بڑے پاپی اور اقراری خطا ہیں ہیں پھر بھی اللہ تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں پھر بھی تیری مغفرتوں کے خاصگار ہیں اللہ کرم کی دے دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو اللہ تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جاتی ہے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے اللہ ہمارے ظاہر کی بگاڑ دور فرما دے اللہ ہمارے باطن کے بگاڑ دور فرما دے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما فرما دے اللہ ہمارے دل میں نور معرفت پیدا فرما دے اللہ ہمیں غفلت والی زندگی سے محفوظ فرما دے اللہ ہمیں تیفظ والی زندگی نصیب فرما اللہ بیداری والی زندگی عطا فرما اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اللہ ہمارے گھرانوں کو دینی گھرانے بنا دے اللہ ہماری سوسائٹیوں کو دینی سوسائٹیاں بنا دے اللہ العالمین ہمیں پکا مسلمان بنا دے اللہ سو فیصد بنا دے اللہ ہمیں اوقات کا قدردان بنا دے اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچا دے اللہ بڑوں کا احترام نصیب فرما دے اللہ چھوٹوں سے پیار نصیب فرما دے اللہ علماء کا اکرام نصیب فرما دے اللہ ہر قسم کے خلفشار سے پوری ملت کی حفاظت فرما دے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے اللہ اس بستی کو قبول فرما لے یہاں کے ہر فرد کو قبول فرما لے اللہ جوان کو قبول فرما لے چھوٹوں کو قبول فرما لے بڑوں کو قبول فرما لے پورے علاقے کو قبول فرما لے اللہ علماء کو قبول فرما صلحاء کو قبول فرما اللہ مدارس کی مساجد کی حفاظت فرما مراکز کی خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ العالمین ہمارے دلوں کو سدھار دے اللہ ہمارے سماجوں کو سدھار دے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ دے دے اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا عشق دے دے اللہ تیری یادوں والی زندگی دے دے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے اللہ ایک ایک سنت سے محبت عطا فرما دے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ کلمہ نصیب فرما سوئے خاتمہ سے بچا دیجیے اللہ خاتمہ نصیب فرما دیجیے اللہ دنیا کی رسوائیوں سے بچا دیجیے اللہ آخرت کی رسوائیوں سے بچا دیجیے اللہ نورانی ہاتھوں سے سرکار کے جامع کوثر عطا کر دیجیے اللہ پل سے رات پر بجلی کی طرح گزار دیجیے اللہ دنیا آخرت کی فضیحتوں سے بچا دے اللہ دین کی نیک نامیاں ہمیں نصیب فرما دے اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنا جن کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے اللہ ہمیں باخلاق بنا دے اللہ جو بیمار ہیں میں شفا شفاطہ فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما مخصوص قرضوں کے پورا ہونے کی سبھی پیدا فرما جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو علم نافع عطا فرما جو علماء پڑھا رہے ہیں اللہ ان کے فیض سے پورے علاقے کو فیض یا فرما اے العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما اور تیرے بندوں نے دلوں میں جو مرادیں رکھی ہوئے اللہ وہ جائز مرادیں عطا فرما دے اے اللہ وہ تمام غیر حاجت برادری کی شکلیں پیدا فرما دے اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما اور اللہ جن حضرات نے یہ بڑی محنتوں اور کاوشوں کے ساتھ پروگراموں کو ترتیب دیا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور فرما رب سلخانہ عزت عمر المرسلین والحمد للہ سب سے بہت مشکل کام ہے اس لیے کہ اس میں دھکے لگ جائیں گے احترام کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور مقصد فوت ہو جائے گا ہمارے جمع ہونے کا اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں سلامت کرتا ہوں اور آپ جواب دے دیں اور اسی کو مسافر کے قائم مقام سمجھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابر کوٹ اکبری مسجد میں تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بہار کوٹ اکبری مسجد میں